استغفار سے بیماری کا علاج حضرت عبداللہ بن الحسین رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ان کا ایک بیٹا صالح نام کا بیمار تھا عبداللہ بن جعفر رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس آئے تو فرمایا کہ تم یوں کہو لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم تجاوز عني اللهم اعف عني فإنك غفور الرحیم پھر فرمایا یہ دعا مجھے میرے چچا نے سکھائی ہے اور انہوں نے فرمایا ان کو یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے دعا کا ترجمہ یا اللہ حلم والے اور کرم والے جس کے سوا کوئی معبود نہیں عرش عظیم کا رب اللہ پاک ہے یا اللہ میری مغفرت فرما یا اللہ مجھ پر رحم فرما یا اللہ مجھ سے درگزر فرما یا اللہ مجھے معاف کر دے کیونکہ آپ خوب معاف کرنے والے مکمل رحم کرنے والے ہیں عن عبد الله بن الحسين ان عبد الله بن جعفر رحمه الله دخل على ابن مريض يقال له الصالح فقال قل لا اله الا الله الحليم الكريم الى اخره ثم قال هؤلاء الكلمات علمنا ايهن عمي وذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم علمهن اياه